سفر کی سنتیں نمبر ایک جمعرات کے دن صبح کے وقت سفر کرنا نمبر دو سفر کے لیے نکلنے سے پہلے دو رقط نماز پڑھنا نمبر تین بلا ضرورت سفر تنہا نہ کرنا کم از کم دو آدمیوں کا اکٹھے سفر کرنا نمبر چار سفر میں کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنا نمبر پانچ سفر میں کتا اور بجنے والی چیز ساتھ نہ رکھنا وضاحت کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر چھ سفر میں جانے والے کو ان الفاظ میں رخصت کرنا اللہ دین اکمب و خواتین ترجمہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں آپ کا دین آپ کی امانت اور آپ کا آخری عمل نمبر سات شرکائے سفر دو سے زائد ہوں تو کسی کو امیر سفر بنانا نمبر آٹھ سفر میں جانے والے سے دعا کی درخواست کرنا نمبر نو سفر میں بیوی کو ساتھ رکھنا اور دو سے زائد بیویوں کی صورت میں قرآن دازی کرنا نمبر دس سفر میں یہ چیزیں ساتھ رکھنا آئینہ سرما دانی تیل کنگھا مسواک کینچی کھجانے کی ایک لڑکی جس سے بوقت ضرورت بدن کھجایا جا سکے نمبر گیارہ سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھتے وقت بسم اللہ کہنا نمبر بارہ سواری پر سوار ہونے کے وقت پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا پھر یہ دعا پڑھنا سبحان سخر لنا هذا وما له مقرنين مقرمین اور ربنا لمن قلبون ترجمہ پاک ہے ذات جس نے ہمارے تابے بنائی یہ سواری اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں نمبر تیرہ پھر یہ تو آئے پڑنا بسم اللہ واللہ اکبر ترجمہ اللہ کے نام سے میں اللہ کا سہارا لیتا ہوں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ خلیف ترجمہ اے اللہ آپ ہی میرے سفر کے ساتھی ہیں اور آپ ہی میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں میرے مال اور اولاد کے محافظ ہیں نمبر سولہ جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو اس میں داخل ہوتے وقت پہلے تین بار یہ دعا پڑھنا اللہ بارک لنا فیحا ترجمہ یا اللہ برکت عطا فرما ہمیں اس شہر میں پھر یہ دعائیں پڑھنا اللہ عمر جنا ہے وہ حبیب ہے علیہ ہے وہ حبی اہلی ہے ترجمہ یا اللہ نصیب کیجیے ہمیں سمراٹ اس کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دیجئے ہمیں اس شہر کے نیک لوگوں کی اللہ خیری حاضل اہل معافی شرها وشر اہلیہ وشر معافی ہا ترجمہ یا اللہ میں آپ سے اس بستی کی اس کے رہنے والوں کی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا طلبگار ہوں اور اس بستی اس کے باشندوں اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں نمبر سترہ سفر کی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جلد اپنے گھر لوٹنا نمبر اٹھارہ سفر سے واپسی میں اہل خانہ کے لیے کچھ تحفہ لانا نمبر انیس وطن کی واپسی پر تیز رفتاری کے ساتھ آنا نمبر بیس دور دراز کے سفر سے زیادہ مدت کے بعد واپسی کی صورت میں رات کے بجائے صبح کے وقت گھر میں داخل ہونا نمبر اکیس سفر سے واپسی کی دعا پڑھنا آئی بونا تا ابونا آبی دونا لے رونا دونا ترجمہ ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں نمبر بائیس سفر سے لوٹنے کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکت تماش پڑھنا